میرے مرشد محبوب سیدی حسین سے ندی و محبوبی مرشدی مولائی عالم بلّہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا سنا ہے خان میں محبت کے

ہیں مگر اندر ہیں فرزانے اور عمل پرست لوگوں کو کہتے ہیں جو بات سمجھ میں آ گئی وہ اس پہ تو عمل کر لیا اور جو بات سمجھ میں نہ آئی اس کو رد کر دیا حالانکہ شریعت کو قرآن پاک کے احکامات کو حدیث پاک کو اللہ والوں سے اہل اللہ سے سیکھنا چاہیے اور جیسے وہ بتائیں اپنی رائے کو فنا کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے مگر وہ ایسا نہیں کرتے ظاہر میں تو وہ چھل کود کر رہے ہیں بعض ایک دفعہ مولانا حسین بیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے تھے کہ ایک جگہ ایسی مجلس ہو رہی تھی جہاں بہت زیادہ اچھل کود کر رہے تھے تو ان کو تھے ماشاء اللہ بہت ہی خوشتبا آدمی تو ایک سوئی لے کے اس کے تیتر میں دی جو بہت اچھل رہا تھا اس کے تیتر میں دی وہ سارا حال وال ہو گیا وہاں جب ٹیكر سے لاتا ہوا سے سب حال وال غائب ہو گئے اب نے فرمایا کہ جس کو حال داری ہوتا ہے اس کو کچھ خبر بھی نہیں ہوتی سوئی چپ جائے کیل چپ جائے اور سوئی چپ ہوئی ٹیکر سے لاتا ہوا جو ختم ہو گیا پلا پیرا ہے سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے وہ دیوانے بغیر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے وہ دیوانے بغیر مگر اندر ہے فرزانے جو بھی محبت شریعت کے تابع نہ ہو محبت نہیں ہے وہ بدت ہے حضرت نے فرمایا کہ محبوب کی مرضی سے عمل کرنا محبوب کی مرضی کے مطابق محبوب کو چاہنا یہ تو ہے سنت اور محبوب کی مرضی کے خلاف محبوب کو چاہنا یہی بدت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا یا جن کاموں جو جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا اس کے خلاف عمل کرنا جہنم کی طرف جہنم کی طرف چلنا ہے وہ ہوا میں اڑتا ہو رات دن ترک سنت جو کرے شیطان کی شیطان ہے وہ بظاہر دیندار بنا ہوا ہے لیکن حقیقت میں جو سنت کے خلاف عمل میں مبتلا ہے یا قول میں مبتلا ہے وہ شیطانی راستے پہ چل رہا ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں اور یہی ڈھول ڈھول تبلے اور سارنگی اور باجے کے ساتھ اللہ اور رسول کا نام لے رہا ہے گویا عذاب کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما رہے ہیں کہ یہ کام مت کرو حرام ہے اور یہ اتنا بہادر بن رہا ہے کہ آپ ہی کا نام جو ہے اتنے مستعفی کی بات ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ ڈھول باجے اور یہ سب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہے اور راتوں کو جلد سے جلوس کر کے شور شرابہ کرنا اور نیندیں خراب کرنا یہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا کبھی اولیاء نے نہیں کیا کبھی صحابہ نے نہیں کیا کبھی نبی نے ایسا کام نہیں کیا اب اس زمانے کے اندر طرح طرح کی یہ کیا وجہ ہے یہ علم حاصل علم حاصل نہ کرنے کا دین سے دوری کا انجام ہے دین سے دوری کا یہ انجام ہے کہ طرح طرح کے جعلی نقلی لوگ پیدا ہو گئے اور انہوں نے اس کو حز نفس کے ذریعے اس کو دین بتا کر حز نفس بھی حاصل کیا اور مال بھی لوٹا جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری جال ہے لاکھوں کو اندر کر دیا اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں پرزانے جو عارف ہیں وہ کس خدا جانے جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے بلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے بنا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا سینوں کے اجڑ جائیں گے جب جو ایک دن حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جو پیے ایک دن بتانا داں کہاں جائے بتا کہاں جائے دل کو بھائی حسینوں کے اجڑ جائے جب جو ری ہے دن بتانا کہاں کہاں جا جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں تو پور لوکار دیا ہے آ اتنا آشنا ہے پھر بھی وہ نادا نہیں سمجھا ہے لیکن نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہی نہ پڑا ہو اس کو زبانی زبان سے نہیں سمجھایا جا سکتا کہ اللہ کا عشق کیا چیز ہے وہ ٹوٹا ہوا دل اشبار آنکھیں آوزاری کی کیفیت اور اللہ سے تعلق کی جو نسبت کی جو خوشبو ہے اس کو وہ پائی نہیں سکتا جب تک کسی شیخ کامل سے اپنا اپنی اصلاح اور تزکیہ نہ کرائے اور ذکر اللہ کی مداومت نہ کرے اسباب گناہ سے دور نہ رہے گناہ سے دور نہ رہے اسباب گناہ سے دور نہ رہے اور سنت پر نہ کرے اس وقت تک اس ظالم کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ دین کیا ہے اللہ کا عشق کیا ہے جو عشق سے نا آشنا ہے پھر بھی وہ نادان نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھا ہے نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے کسی کی آئے سے وہ ظلم ڈرنا تھا کسی کی آز لوگی سوا یہ اللہ والوں کو جو ستاتے ہیں طرح طرح سے ستانے کی کئی قسمیں ہیں ان جسمانی طور پر بھی ستاتے ہیں کبھی آوازیں کستے ہیں کبھی کوئی تانے تشنے کرتے ہیں ایک ستانا یہ بھی ہوتا ہے کہ شہر کی تعلیمات پہ بار بار تنبیہ کے باوجود بار بار کہنے کے باوجود اس کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سے جو تک غلطیاں ہوں گئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنا دے ہمارے حضرت والا مرشد سالس مولانا شاہ عبد المدین صاحب دعوت پرکاتم کا ہر سال حج پہ جانے کا ارادہ ہوتا ہے اور ہر ہر سال حاضری نصیب ہوتی ہے اس دفعہ کچھ دھوکے بعض لوگوں نے جو ہے وہ حضرت والا کے پاسپورٹ آخر وقت تک رکھے رہے پیسہ بھی لے لیا اور پاسپورٹ تو ایمبیسی میں جمع جمع بھی نہیں کرائے وہ تو حضرت والا کے کوئی جاننے والے تھے سفارت خانے میں وہاں بنگلہ دیش میں سعودیہ سفارت خانے میں ان سے معلوم ہوا کہ ان کے پاسپورٹ تو ابھی تک آئے ہی نہیں اور اتآخر وقت میں انہوں نے بتایا اور جب حضرت نے معلومات کی تو وہ سب پیسہ لے کے بھاگ گئے حضرت والا کا اور پاسپورٹ البتہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے دفتر سے برامد کر لیے گئے اور وہ خود پیسہ لے کے بھاگ گئے اور نہیں کتنا پیسہ لے کے بھاگ گئے اور حضرت والا کا اس قدر صدمہ اور غم کی کیفیت ہے لیکن تسلیم و نظا کا پیکر ہے اور مسلسل حضرت والا کی اشعار تابع شریف کی اور رضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اشعار ہو گئے وہ آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ ان شاء اللہ سنائیں گے ترجمہ مفتی شہید السلام صاحب جو حضرت خاتم ہیں ترجمہ بھی کرتے ہیں اس کا ہر تھوڑی دیر کے بعد عجیب عجیب عنوانات کے ساتھ یہ لبیک ڈیک کا نعرہ عشق اشار کا عنوان ہے لبیک ڈیک کا نعرہ عشق اور ایک عنوان ہے تجلی کا طوفان اور ایسے عجیب عاشقانہ اشعار ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کعبہ شریف خود حضرت کے قطب مبارک میں ہے اور اس میں کیا شک ہے حضرت تعمیر احمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ عارف محقق عارف محقق جو ہے وہ جہاں رہتا ہے مکہ و مدینہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اگرچہ فرض حج اور حج تو وہی جا کے ادا ہوگا لیکن اس کی جو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے تو گویا کہ مکہ اور مدینہ سب جہاں بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوتے ہیں عجیب و غریب اشعار ہیں شاد سنوائیں گے اشعار تو بنگلہ زبان میں ہے مفتی شہید السلام صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے ایسے ہی کچھ اشعار جو ظالم کے لیے بھی حضرت نے کہے ہیں کسی کی آہ مظلومی سے ڈرنا تھا ہوئے ہیں خانے آج سے میرا سباب پر واضح جاتا ہے منع آزادی ولیم فقد سپد تو لگو بالحرم جی جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کو ستایا تو اس نے گویا مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا اس کی میری جنگ ہے اللہ تعالیٰ اسی محبت سے بات کر کے ستایا جہل نے بھر بو جہل نے نہ تو کو مگر بدنام ہے دونوں جہاں میں اس کے اخردو مگر دو مگر بدنام بے زب کہاں تک پاس بدنامی نامی کہاں تک ذات بے تاری کہاں تک پاس بدنامی کیا بج گور اس بیاں پر خوف نے کیا مجبور اظہار بیاں پر خوف نے خوف پردہ یعنی قیامت کا خوف پردہ کہتے ہیں آنے والے کل کو یعنی آنے والا جو آخرت کا دن ہے اللہ والے اس کے خوف سے ہر وقت لرزاں ترسا رہتے ہیں اور جو عارف ہے وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ کسی خلاف شریعت کام پہ خاموش نہیں رہ سکتی ایسی اللہ والے اللہ والوں کی بھی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ کسی مصلحت کو خاطر میں نہیں لاتے کوئی کوئی خطرہ ہو کچھ بھی ہو وہ ہر حال میں اللہ کی محبت کو بیان کرتے ہیں اور خلاف شریعت کام سے منع کرتے ہیں اس پہ راضی نہیں رہتے ابرار کی تعریف حضرت والا نے یہی بتلائی تھی کہ حضرت حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابرار یعنی نیک لوگوں کی اور یا اللہ کی پہچان یہی بتائی ہے کہ لا لا کہ وہ چیمٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے ولا یا ذرہ برابر بھی کسی شر سے یعنی گناہ پہ وہ راضی نہیں ہوتے نہ اس کو برداشت کرتے ہیں کہاں تک تابی کہاں تک پاس بدنامی یا مجبور اظہار بیاں پر خوف فردامی مگر تحقیر اے زاہد خدا کے درگمندوں کی مگر تحقیر اے زاہد خدا کے درگمندوں کی مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے مقام درد دل حضرت سلطان ابراہیم بن عدم رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت والا نے واقعات سناتے رہے بہت سے بیانات میں ان کا ذکر ہے بادشاہ تھے اور بادشاہ چھوڑ کر اللہ کی محبت میں جنگل میں دریا کنارے فقیری اختیار کر لی گدڑی پہن لی ساتوں رات نکل کے اللہ کی محبت میں نہ کے محل میں عبادت کر رہے تھے تو بالا خانے میں اچانک کچھ لوگ آئے اجنبی انہوں نے ان سے پوچھا بادشاہ نے ان سے پوچھا حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اونٹ یہاں تلاش کر رہے ہیں تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ تم یہاں اوپر اتنے پہرے کے اندر اوپر کیسے آ گئے اور اوپر یہاں اونٹ کا کیا کام اوپر اونٹ بالا خانے میں کہاں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح اونٹ بالا خانے میں نہیں ہوتا ایسی اللہ اللہ شاہی محلوں میں نہیں ملتے گرتے چوٹ ان پہ پڑ گئی اور اسی وقت رات انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنا شاہی لباس اتار کر یہ حضرت والا کی نظم بھی ہے اس واقعے سے سنٹال بہت ہی اور بہت ہی درد بھری نظم ہے جس میں شاہی آج گزری گوشت چاہے شاہی فخر میں روپوش بولا کلام ہے حضرت کا تو گدڑی گدڑی پہن کے نکل گئے دریا کنارے جا کے وہاں رہنے لگے تو کچھ عرصے کے بعد ان کا ایک وزیر وہاں سے گزرا تو دیکھا ایک بادشاہ یہاں ایسے حالت میں پھٹے کپڑے اپنی گدڑی سی رہے تھے تو وزیر کے دل میں حکارت آئی کہ اس نے انہوں نے جو ہے اتنی بڑی بادشاہ چھوڑ کے یہ کیا فقیری لے لی ہے کپڑے بھی پھٹے پرانے اور اس حال میں اس نے خیال کیا کہ یہ بہت انہوں نے بے کا کام کیا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کش عطا فرمایا ان وزیر کی حالت دل کی حالت ان پہ کھل گئی تو انہوں نے اپنی سوئی جو ہے وہ دریا میں بھیجی اور اس کے بعد مچھلیوں کو حکم دیا کہ لاؤ میری سوئی لے کے آؤ مولانا رومی کا اس موقع پر شیر والا سناتے تھے سب ہزارہ ماہیے ہی ہے سوز دن زر بر لبے ہر ماہی کہ ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے منہ میں لے کے حاضر ہو گئی تو ڈانٹ کر فرمایا کہ میری لوہے والی سوئی لاؤ کیونکہ اس مت پہ سونا اور چاندی کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے تو چاندی کے مقدار جو ہے وہ ساڑھے چار ماشے سے کم ہے جو بہت سے لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں اور دوسری دھات کی انگوٹھیاں تو پہننا ہی ٹھیک نہیں ہے لیکن چاندی کی جو انگوٹھی اگر کوئی پہنے اول تو سنت سمجھ کے نہ پہنے کیونکہ یہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پہنتے تھے تو ماحول لگانے کے لیے فراہمی نشاہی پر ماحول لگانے کے لیے استعمال ہوتی تھی ایسے ہی حضرت عمر بھی استعمال کرتے تھے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی اور بہت تلاش کے بعد بھی نہیں ملی اس کے بعد سے سلسلہ ختم ہو گیا تھا تو غرض یہ کہ بتانا یہ تھا کہ وہ ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی منہ میں لے کے حاضر ہو گئی تو ان سے فرمایا کہ نہیں میری لوہے والی سوئی لے کے آؤ ایک مچھلی ہو ان کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی اصلی لوہے والی تو یہ دیکھ کر وزیر گھٹنوں کے بل گر گیا اور رونے لگا اور اس نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے خشکی کی بادشاہ چھوڑ دی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش کی اور پانی گوبوں کی بادشاہ عطا فرمان تو اس لیے یہ ہے کہ کسی اللہ والے کو حقیق نہیں جاننا چاہیے اگرچہ ظاہر میں ان کی عبادات نظر نہیں آتی لیکن ان کا دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس مضبوطی اور قربت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ وہی اصل ان کی دولت وہی ہوتی ہے اور سارے جہان کو اپنے دل کے اندر سمے ہوتے ہیں کائنات کیا چیز ہے کیا گئی ساتواں زمین ساتواں آسمان اور یہ کائنات ان کے دل کے طواف کر رہی ہوتی ہے اس قدر اللہ والوں کا دل وسیع ہوتا ہے اور وہ اللہ کے اس قدر محبوب اور مقبول ہوتے ہیں حضرت ثانوی نے ایک حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب لوگ ہیں جو اگر کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کر کے رہتے ہیں اور اگر حضرت تعمی نے فرمایا کہ اگر وہ قسم نہ بھی کھائیں تو بھی ان کی بات اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں اور ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے جو اکثر جوہری دبال اور جافل جلد اور پھٹے لباس کے ہوتے ہیں اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ بعض اللہ کے ایسے مقبول ہیں کہ اگر اس سفارش کے لیے کسی دروازے پہ جائیں تو ان کو رتکار دیا جائے اور کسی سے کچھ حاجت پیش کریں تو ان کی حاجت پوری نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے درجات ہیں اور مقبول نہیں لائی ہے درد مندوں کی مقام درد دل کو بے خبر تو کیا جانے تجلیوں کی ہوتی ہے عطا قلب شکستہ ہے تجلیوں کی ہوتی ہے عطا قلب شکستانے یا ہے قلب کو لیکن شکست غم کے سودا نے یا ہے قلب کو لیکن شکست غم ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں اور جتنا بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کی پسند کے مطابق اپنے دل کو توڑتا ہے اتنی ہی مشاہدہ تجلیات کا اس کو اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں اتنی ہی تجلیات کی بارش فرماتے ہیں اور مگر یہ دل ٹوٹتا کیسے ہے یہ دل ٹوٹتا ہے اللہ کی ناپسند باتوں سے بچنے میں جو غم آتا ہے اس غم سے دل ٹوٹتا ہے تجل ہی کی ہوتی ہے عطا قلب شکستہ میں کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ غم کے سودا میں نہیں ہے زندگی میں جس کی کوئی داستا کی نہیں ہے زندگی میں جس کی کوئی داستا کی وہ اہل غم کے قرب خاص زندگی کو آپ کیا جانے وہ اہل غم کے قرب خستگی کو آپ کیا جانے نہیں ہے زندگی میں جس کی کوئی داستان کی

پر تب سرے اختر جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے وہی کرتے ہیں ان کے شکوں پر تب سے اختر جو لالندر میں الفت سے ہوا کرتے ہیں کا باغ معارف ربانی حضرت والا رحمت اللہ علیہ نبی کا باغ مولانا موصوف کے والد صاحب اور ان کے چچا بھی تشریف لائے تھے عقیقے کی دعوت تھی اس کا ذکر ہے ان کے اعزا میں سے ایک بڑے تاجر جو ابھی داڑھی نہیں رکھتے تھے لیکن آج ان کی داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی ان سے حضرت والا نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے یہ گال آپ کے نہیں ہے اور یہ باغ نبی کا باغ ہے خبردار اب اس پر اس طرح نہ لگانا حضرت والا کی شان تھی حضرت والا جس کو داڑھی کے لیے فرما دیتے تھے بس وہ فوراً داڑھی کے لیے تیار ہو جاتے تھے جس کو بھی فرما دیتے تھے آخر عمر میں تو حضرت والا یہ بالکل یہی حال تھا کہ بس حضرت کے یا تو ہاتھ پھیر دیتے تھے کسی کے گال پہ یا اس کو فرما دیتے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت والا کی ایسے جلال بھی تھا اور جمال بھی تھا یا شان تھی حضرت والا کی بس بھی انك انت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ